حضرت مخوائلہ زوجہ حضرت شیس علیہ السلام مصنف جامعہ تاریخ لکھتے ہیں کہ حضرت شیص علیہ السلام اپنے باپ کے سب سے زیادہ عزیز فرزند اور خدا کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے سند نبوت پر یہی ان کے جانشین ہوئے حضرت مخوائلہ ان کی بیوی اور جنت کی ہو تھی ان کے بطن سے ایک صاحبزادے پیدا ہوئے جن کا نام انوش تھا اور یہی حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے وسیع ہوئے یہ روایت پچھلے صفحے پر گزر چکی ہے حضرت مخوائلہ نہایت حسین اور خوبصورت اور اپنے شوہر کی فرما بردار اور اطاعت گزار تھی لیکن انہیں معلوم کے مورخ مذکور کا ماخوذ کیا ہے کیونکہ اس وقت جس قدر کتب ہمارے پیش نظر ہیں ان میں سے کہیں یہ ذکر مذکور نہیں کہ حضرت شی صلی السلام کی بیوی ہور تھی اور ان کا نام مخوائلہ تھا اور نہ قیاس چاہتا ہے کہ حضرت رشید علیہ السلام کا نکاح جنت کی ہوش سے دنیا میں کیا جاتا کیونکہ یہ تو الدد تناسل کی ابتدائی زمانہ تھا اور بکثرت لڑکیاں اور لڑکے حضرت آدم علیہ السلام کے سلب اور حضرت حوا علیہ السلام کے وطن سے پیدا ہو رہے تھے اور نیز ان کی اولاد کی اولادیں بڑی صورت کے ساتھ بڑھتی جاتی تھی اللہ تعالیٰ کو بنی آدم کی دنیا کو آباد کرنا تھا پھر حضرت شیص علیہ السلام کا نکاح جنت کی حور سے ہونا کیسا اور کسی تاریخی کتاب سے حضرت شیس علیہ السلام کا دوسرا نکاح ہونا بھی ثابت نہیں جو یہ خیال کیا جائے یہ حضشی صلی شیص علیہ السلام کی دوسری زوجہ ہوں گی البتہ روزہ صفحہ میں بھی باہوالاس المجالس مولفہ امام صالبی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ حضشی صلی اللہ السلام کی بیوی تھی ممکن ہے کہ مقبلہ کے حسن و جمال بے مثال کی وجہ سے ان کو ہوت سمجھ دیا گیا ہو یا ذرائع مبالغہ جنت کی ہوت لکھ دیا گیا ہو اور وہ دراصل انسان اور اولاد آدم ہی ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت حروض علیہ السلام کو بعض مورخوں نے مقوالہ سمجھ دیا ہو یا کتاب میں یہ تحریف ہوئی اور نیز حضرت شیش علیہ السلام کا دوسرا عقد ہونا بھی کوئی خلاف قیاس تعجب خیر نہیں ہے واللہ عالم بالثواب اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں آمین آمین